فلا هادي له ونشهد بلا ولادولا شری کلا ون سا اللہ سی بنا و سن دن بھی ابھی وشفيعنا وادی ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله ہگ بشيرا ونذيرا لا ل لی والا آلوادی واسعی وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء ما من أحبا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك علی مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بار تالا ابراہیم ابراہیم بالا حمید مجید بتا رانا طیب عالم سے ملنے کا پتا رانا برادر اسلامی خبر سنٹر نیوز میڈیا جا ملک کو مولانا صاحب شاہ رشید باہل پور اور ملتان پاکستان رب العالمین آکم آ مالکوں کا مالک بادشاہوں کا بادشاہ سارے جہان کا پیدا کرنے والا پالنے والا سنبھالنے والا بادشاہ کو فقیر بنا دینے والا فقیر کو بادشاہ کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا نظام کائنات ہے اس نے بنایا وہی اس کو چلانے والا ہے کوئی اس کا ساتھی نہیں سارے نظام کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں کسی کے سہارے کسی کی امداد کی اس کو قطن کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی وہ ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے اس کی اپنی ذات پہ کبھی مشکل آئی ہی نہیں نہ اس کے رشتہ دار ہیں نہ اس کی آل اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی کوئی جنس ہے نہ اس کا کوئی خاندان ہے نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے نہ اس کی کوئی برادری ہے اللہ اس اکیلا ہے بے نیاز ہے وہی اس نظام کو بنایا اسی نے وہی اس کو چلاتا ہے اور اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ چاند سورج ستاروں کا آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تصادم کبھی نہیں ہوا یا روزانہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور یوں فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے بڑا پیار سے پیدا کیا کن کہہ کے پیدا نہیں کیا بلکہ لما خلق تو یدیا میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے پیدائش بھی ساری کائنات کی ساری مخلوق سے نرالی تربیت بھی نرالی اس کے کھانے پینے کے انتظامات بھی نرالے پھر اس کا نظام زندگی دیکھو ایک کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو ایک پیدا ہو رہا ہے ایک کے یہاں شادی کی ڈھولک بج رہی ہے تو دوسرے کے یہاں یتیم بچے تڑپ رہے ہیں کون باپ کہتا ہمارے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا کس کو ابا کہیں گے ایک دلہن بن کر تیار بیٹھی ہے دلہے کے پاس جانے کے لیے اور ایک کو کفن پہنایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بیکار ہو چکی ہے قبر میں پہنچا دو نظام ہے مالک کائنات کا آنا ہے جانا ہے بھوک ہے تنگی ہے بادشاہ ہے ہے سارا کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے فرمایا یم لشم سہیلا مر مل سابق النهار فرمایا کب سے میں نے دنیا بنائی رات کے پیچھے دن ہے دل کے پیچھے رات ہے پر آج تک ٹکرائے کبھی نہیں النهار وتولج النهار في جل اللہ فرماتے ہیں کبھی رات گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے اور لوگوں اس گھٹنے میں بڑھانے میں میں نے کبھی بھی کسی کی امداد طلب نہیں کی انجینئر کبھی نہیں بلائے کبھی بھی میں نے طے طرح کے پڑھے لکھے لوگوں کو طلب نہیں کیا اس کا میرا ٹائم ٹیبل بناؤ اس کا یہ حساب بناؤ فرمایا میں کل بلا کی یس بہ ہر چیز اللہ فرماتے میں نے حساب بنا دیا اس حساب کے مطابق خود بخود چل رہی ہے قیامت قائم ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ میرے نظام میں نہیں ہوگا اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں میرا قرآن صحیح میرا پیغام صحیح میرے محبوب کا فرمان صحیح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خلاف جو بھی چلے گا دنیا میں بھی تنگی آئے گی آخرت کا عذاب دگنا الگ ہے فرمایا میرے قرآن کو چکرانے والوں میرے اسلام کا نام لے کر اپنا دفلا چلانے والوں میرے قرآن کا نام لے کر اپنی مرضی چلانے والوں لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے مجھے تو اچھی طرح پتا ہے یاد رکھو جب میں پکڑوں گا بنا بوا سیم جب میں بدلہ لینے پہ آؤں گا جب میں پکڑوں گا پوری دنیا کی طاقت مل کر چھڑا نہیں سکتی اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں نے انسان کو پیدا کیا اس کی عزت کو میں نے ملحوظ خاطر رکھا اس کی عزت سے بھی مجھے پیار ہے اس کی جان سے بھی مجھے پیار ہے اس کے ایمان سے بھی مجھ کو پیار ہے اس کی ہر چیز مجھے پیاری لگتی ہے یاد رکھو جب کوئی انسان کو برباد کرتا ہے انسان کو قتل کرتا ہے انسان کو خامی نقصان پہنچاتا ہے تم یہ نہ سمجھو مجسٹریٹ اسے نہ چٹ گیا وزیر مجھے مجھے پوچھنے والے نہیں سفیر مجھے پوچھنے والے نہیں گورنر بادشاہ مجھے پوچھنے والے نہیں اور میں بالکل آرام سے ہوں اللہ فرماتے ہیں ان بخش ربی کا لشدید جب میری پکڑ آئے گی تم بھی تمہاری عورتیں بھی بچے بھی سجدے میں پڑ پڑ کے رہو گے دعائیں مانگو گے مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں کہوں گا تم نے رحم کھایا ہو تو رحم طلب کر لو تم نے میرے بندوں پہ ترس نہیں کھایا تم نے میرے بندوں پر رحم نہیں کھایا مالداری کی آڑ میں وزارت سفارت اور ممبری کی آڑ میں وہ طوفان مچایا ہوا ہے مولانا تاج محمد صاحب امرود کی اللہ علیہ سندھ کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں انگریز سے بڑی بغاوت کرتے تھے انگریز سے بڑا مقابلہ کیا ساری زندگی کبھی کبھی لوگ جا کر کہتے حضرت آپ اتنے بڑے ولی آدمی نیک آدمی ہیں دعا کیوں نہیں مانگتے یہ انگریز یہاں سے چلا جائے دفاع ہو جائے تو ایک بات فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے اللہ میاں سے کئی مرتبہ التجا کر چکا ہوں عرض کر چکا ہوں مگر جواب یہ ملتا ہے کہ تاج محمود ان سے لے کر دوں کس کو انگریزوں سے لے کر حکومت تخت و تاج بر صغیر کا دوں کس کو وہی آج ہمارے سامنے مسئلہ بنا ہوا ہے ایک منٹ میں بدمنی ختم ہو سکتی ہے ایک منٹ میں پورے پاکستان کی شرارت ختم ہو سکتی ہے اگر ان حکمرانوں کے دلوں میں ذرا برابر خدا کے قہر کا خوف ہو منٹ نہیں لگتا ساری بدماشی ان کی پھیلائی ہوئی ہے اور اندر اندر سرپرستی کرتے ہیں اور ایک میں اور آپ ہے جب الیکشن آتا ہے نا اس طرح باتیں پھرتے ہیں جیسے ان کے یہ الیکشن لڑنے والے مامے لگتے ہوں داڑیوں والے بغیر داڑیوں والے آجی غازی نمازی کڈے کڈے کبے کبے لڑائی کرتے ایک دوسرے کو قتل کر رہے کامیاب کرانے کے لیے ہم کیوں رو رہے ہو اب کہاں وہ کیوں نہیں سامنے آتے کہ ہم نے کیا کیا فلاں کیا کرتے ہیں پورے صوبے سندھ کے علاقے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کس کو پتا نہیں ہے سارے جرنیلوں کو پتا ہے سارے وزیروں کو پتا ہے صدر کو پتا ہے یہ سوئے پڑے نشے میں ایک عادت بن گئی ہم لوگوں کی کہ ملتان میں پرابلم ہے سارا پاکستان مرتا ہے مر جائے ملتان میں کہتا ہوں کہ ملتان میں آگ آئے گی تم سے بجائی نہیں جائے گی کوئی بھی تم نے بجانے والا نہیں ہم سارے کھلاڑتی ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ غلاف خلاف میں پکڑ کر فرمایا ہو کعبہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا حرم ہے تو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے سارے انبیاء علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے میں بھی تیرا طواف کرتا ہوں قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے پر اے بیت اللہ اے اے اللہ کے گھر اگر تجھے کوئی سو مرتبہ توڑے اور سو مرتبہ تجھے بنائے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی کو بے عزت کرنے سے ایک مسلمان کی آبرو ریزی سے مجھے دکھ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں قیامت کے قریب رحم اٹھ جائے گا قیامت کے قریب سلوک دنیا سے اٹھ جائے گا سلا رحمی ختم ہو جائے گی محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا غیرت کا تختہ نکل جائے گا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی مطلب پرستی خواہش پرستی ایسی آئے گی اسی کو کرتے کرتے لوگ دنیا کی اس قدر تباہ و حالات میں موت آئے گی اللہ کو متقا سر تم گر ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے کل ایمان کی رتی نہ ہوگی یہاں تک کہ قبروں میں آگ گھسیں گے رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی پوری جماعت کو یہی تعلیم دی کسی کا مال نہ کھاؤ کسی کی عزت کو برباد نہ کرو ہر ایک کی دھی کو اپنی دھی جانو سب کی بہن کو اپنی بہن تم تصور کرو کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالو کسی کا خون نہ بہاؤ کسی کو نہ مت ستاؤ ظالم کو اللہ فرماتے ہیں کب تک تو دنیا میں جیے گا آخر کار ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا اسی کو مجذوب کہتا ہے کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن ابل غفلت میں گوانا ایک ایک ایک دن دن یہ بڑا قیمتی ہے جس نے دے رکھے ہیں اس سے پوچھو جا کر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے یہ راتیں کتنی قیمتی ہے یہ دن کتنے قیمتی ہے یا پھر ان سے جا کے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے جن سے یہ رات دن چھن گئے افسر سمجھتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی قیامت تک میرے میری نسلوں کے کام آئے گی اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ساری کمائی میں سے تجھے ایک بھی نصیب نہیں ہونا حالات ہو رہے بادل ایسے بدلا رہے ہیں کہ کوئی غیر قوم آ کر ہمیں وہ سبق دے گی جو ہزاروں سال تک نسلیں یاد رکھیں گی امن ختم کر دیا آفیت ختم کر دی سلامتی مٹا دی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسا اللہ نے کرم فرمایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق ایسی محبت ایسا تعلق ایسا یارانہ لگایا تھا میں چلے گئے مگر اس یاری میں فرق نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے ندی پاک سے تشریف لائے ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا چھ میل باہر ادیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا مکے والوں نے منع کر دیا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے مکے میں داخلے کی اجازت نہیں اللہ کے گھر کے تو آپ کی اجازت نہیں ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ نو صحابیت کافی پہلے مسلمان بنا ہوا ہے مکے میں اکیلا مار کھا رہا ہے سارا مکہ مارنے والا ابو جندل دل اکیلا مار کھانے والا ایمان کی بات ہے یقین کی بات ہے ہمارا نام پہ یقین ہے ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے ہمارا عہدوں پہ یقین ہے ان کے پیچھے مر رہے ہیں صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان و یقین تھا روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جم کو گلیوں میں گسیٹتے ہیں جوتے مارتے ہیں جرم کیا ہے خطا کیا ہے گناہ کیا ہے کیوں کہتا اشد اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں بسے ہوئے کو اجارنے والا کوئی نہیں ابو جندل مار کھاتا ہے پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے پیروں میں زنجیریں بندی ہوئی ہے ہاتھ پیروں میں رسیاں بندی ہوئی ہے پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا میں بھی عبادت کروں گا میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا دل میں بڑے جذبات ہیں محبت ہے عشق ہے آج فنکار ہے ہم لوگ ہم عاشق کوئی نہیں اگر نبی کا عاشق ہوتا ہم نے کوئی تو یہ حال بنتا یہ چوری یہ ڈاکے یہ بدماشی یہ قتل و غارت یہ رشوت تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پہ فساد مچا رکھا ہے یہ عاشقوں کا کام نہیں تو ظالموں کا کام ہے حضر اللہ ہدایت کرے مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے کہتا سو قتل کرو سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو لوگوں کا لہو پیو پر مرتے وقت میرے سے ختم پڑوا لو ان میں اس مردے کو جو جہنم کو سر پہ لیے بیٹھا ہے میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر گولک میں پھینک کے آؤں گا کون کر سکتا ہے وہاں اللہ کا قرآن سچا یا ملا سچا فرما ہم عمل میں خال اللہ کے اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا وہ نہیں عمل مشکل ضرورت ان شرگرا جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں میں سامنے لا کر رکھ دوں گا حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باد آدمی کا نام و امان باد آدمی کی زندگی کا ریکارڈ باد آدمی کی نسل اور باد آدمی کی تمام زندگی کی فائل سو میل تک پھیلی ہوئی ہوگی سو میل تک ایک آدمی کی جتنے تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے ان کی بڑی لمبی لمبی فائل ہے وہ ایک شیخ کے دکان پر ایک فقیر آ گیا اور سارا دن کھڑا ہو کے دیکھتا رہا تو وہ شیخ بھی سوچتا رہا کہ یہ مانگتا بھی نہیں ہے کچھ اسے دے دوں اور یہ ہے کون جو صبح سے کھڑا ہے شام ہو گئی وہ کھڑا ہی دیکھ رہا ہے بالآخر شام کے وقت شیخ کہنے لگا بھائی آپ کو کیا کام ہے مجھ سے کیا مانگتے ہیں آپ نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں مانگتا کہ پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارا دن سے کہنے لگا میں یوں دیکھ رہا ہوں تو اتنا مصروف ہے اتنا مشغول ہے کہ تجھے پل جھپکنے کی بھی فرصت نہیں ہے تو مرے گا کیسے یہ سارا گندا چھوڑ کر مرے گا کیسے اب دنیا کا دستور ہے بدلے میں کہنے کا سیٹ کا لے لگا تو کیسے مرے گا جیسے آج کا تو کیسے مرے گا تو میں نے مرن میں پوچھ لیا دعا مرانا تو کیسے مرے گا وہ کہنے لگا میں کہ ہاں میرا مرنا تینوں یاد آ گیا تینوں اپنا مرنا یاد نہیں تو میں کیسے مرے گا کہ میں کہ ہاں تو میرا معنی پوچھتے ہو کہ جی ہاں اصل کی نماز کا وقت تھا کہنے لگا ایک منٹ ٹھہر جا چادر بچھائی اور اپنی نماز پڑھی اور کل لگا دیکھ رہے ہو کہ ہاں اور کلمہ پڑھ کر کے یوں لیٹ گیا مر گیا کل لگا میرا مرنا تو یہ ہے نہ کوئی رونے والا نہ کوئی ملکیت نہ کوئی جائیداد نہ زمین نہ مکان نہ دکان نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ دولت نہ پیسہ نہ ٹکا رونے والا بھی کوئی نہیں کوئی والا بھی نہیں نظر آنا میرا ہم نے کہا پھر اگر مرنے میں مقابلہ کرنا ہے تو میں تو یوں مروں گا نماز پڑھ کے یوں سیدھا لیٹ کے کلمہ پڑا رو گیا اب شیخ کی آنکھ کھلی کہ یار یہ تو منٹ میں مر گیا میرا مرنا پتہ نہیں کیسے ہوگا اور آج کل ہو ہی رہا ہے صحیح بے ہوشی کی موت آ رہی ہے بالکل کلمہ نصیب نہیں ہے توبہ کی توفیق نہیں ہے استغفار کی توفیق نہیں ہے نہ ساری زندگی ہم نے سوچا نہ کلمہ نصیب ہو کلمے کے قریب میں نہیں آئے ہم لوگ پڑا ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے گرتا پڑتا پہاڑوں کا پہاڑ عبور کرتا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آ پہنچا اور زیارت کی حضور کا دیدار کیا ایک عرصے تک کئی سال تک مار کھائی پریشانی اسی وقت مکے والوں کا وفد آ گیا بات کرنے کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس بات چیت ہو رہی ہے مشرقین مکہ سے ابو جندل کا باپ اس قافلے میں اس وفد میں ہے یا چچا ہے یہ جو سفارت کے لیے بات چیت کے لیے مکے سے لوگ آئے ہوئے ہیں ابو جندل اسی صحابی کا چچا یا ابا موجود ہے وکیل بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں صحابی بنا تو طے یہ ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بنے گا اسے واپس کر دیا جائے گا کافروں کے پاس تو ابو جندل آ گئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھائی ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو یہ تو پہلے کا مسلمان ہے اب جو بعد میں کوئی بنے گا دیکھی جائے گی اس نے کہا نہیں ہم نبی کی زبان کو دیکھیں گے ابھی پکی ہے یا کچی ہے ابھی ابھی پتہ چل جائے گا اور علماء کرام نے لکھا کہ ابو جندو رضی اللہ نو کے منہ پہ باپ نے یا چاچا نے تماچے مارے شاد احترام کا خون کھول گیا ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائی کو مار رہا ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جواب دے دیا مجبور ہو کر چلا جا ان کے ساتھ واپس مکے ہو جا وضو کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے ہو ذرا پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جس نے اتنے دن رات دل مار کھائی ہو پڑتا گرتا اڑتا مرتا آیا ہے آس لے کر آیا سہارا لے کر آیا میری بھی مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے میں مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا نمازیں پڑھوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کروں گا میری مصیبتوں کے دن کٹ گئے یہ سارے سہارے لے کر آیا اور آج خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا ماں چلا جا اللہ ہے ان کے ساتھ چلا جا معاف کرنا تم میرے سے بڑے بڑے ایمان والے بیٹھا کر تم میں سے کوئی ہوتا نا یا نہیں ہوتا کہتا تو جی سنبھالو اپنا ایمان واہ تم یہاں سارے اکٹھے ہو کے رہو میں اکیلا مار وہاں کھاؤ کیوں جاؤں میں واپس مصیبتیں اٹھانے کے لیے مار کھانے کے لیے میں مسلمان ہوں میں لگا اور میرے آقا مجھے اس بات کا یقین ہے مجھے یہ ماریں گے میری رگ رگ میں کانٹے چبوئیں گے میرے رگوں ریشوں میں آگ لگائیں گے میری چال پہ داغ دیں گے مجھے یہ رات دل ماریں گے جب تک میرا دم نہ نکل جائے مجھے چھوڑیں گے نہیں کاروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک میرا یہ قیمہ بنائیں گے میری یہ بوٹیاں اڑائیں گے مجھے یہ رات دل ماریں گے گے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اور میرے محبوب اطلاع بتا دو میرے ساتھ جو بنے بڑھ جائے آپ اطلاع فرمائے آپ تو مجھ سے راضی ہے کچھ بھی بن جائے کچھ میری جان کے ساتھ ہو جائے اتنا دے آپ تو مجھ سے راضی کل افیل او رسول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو جو میرا بننا چاہتا ہے میرا بندہ بن کے مرنا چاہتا ہے مجھ پر ایمان لا کے مرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے أطاع الله جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی آج میرا تیرا اس قرآن پر اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا یقین نہیں آیا اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا یہی تو میری چننی بات ہے کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو جس کا قرآن پر ایمان نہیں یقین نہیں ایک لفظ کا سواب نہیں پہنچتا اللہ بخشا گیا بخشا گیا بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی کے ہاتھ میں ہی دیا ہے ایزا کا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے میں سولہ اللہ جس کس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی آج میرا تیرا اس قرآن پر اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا یقین نہیں آیا اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا یہی تو میری چہلی بات ہے کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو جس کا قرآن پر ایمان نہیں یقین نہیں ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا بخشا گیا بخشا گیا بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی کے ہاتھ میں تھوڑے ہی ہے میرا کبا امرا یق سارا نظام میرا ہے میں اس کو چلاتا ہوں تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے نو نو گز کے لمبے لوگ آئے پانچ سو پانچ سو من کا پتھر اٹھا کر ایک ایک ہاتھ سے پھینک دینے والے بھی آئے پانچ سو من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے پر جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا ہاں، ایسے لوگ آئے میں تمہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی یہ زمین ان کو بھی کھا گئی ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے وہ اتنی خوبصورت عورتیں تھیں اتنے خوبصورت لوگ تھے ان کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کے چہروں سے ان کی آنکھوں کی روشنی سے گھر میں روشنی رہتی تھی پر میں تمہیں قسم اٹھا کے دیکھتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی جب بیڑا ہوا انہیں کوئی نہیں بچا سکا کوئی نہیں بچا سکا ان کو بلکہ قرآن کہتا والا قد دالم تم الدی من تم نا لگ فقلنا لهم تیرا دتم خاصی قرآن کہتا شام کو آدمی سوئے عورتیں سوئی بدماشی کر کے سوئے زنا کر کر کے سوئے حرام خوری کر کر کے سوئے شرابیں پی پی کے سوئے اللہ فرماتے ہیں صبح ہونے سے پہلے تمام کے تمام کتے بندر سور بن گئے شکلیں بدل گئی امیر نہ بچے لنگ نہ بچے حتیٰ کہ بڑوں کی بدماشیوں کی وجہ سے معصوم بچوں کی بھی شکلیں بدل گئی بے بھی آزاد بھگتتے ہیں گناگاروں کے ساتھ ہو کر معصوم بچے جن کی ابھی گنا ثواب کی بھی نہیں شروع ہوئی تھی ان کا بھی گرک ہو گیا آج اب بھی بدلنے کے لیے ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں نہ وزیر توبہ کرے نہ شفیر توبہ کرے نہ صدر توبہ کرے نہ مولوی توبہ کرے کوئی بھی اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہر ہر وقت پروگرام بنائے جا رہے ہیں فلاں کو برباد کرو فلاں کو ختم کرو فلاں کو مارو فلاں کو زندہ کرو ایسا نہ ہو اللہ سب کو ہی مار ڈالے شہاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے جتنا قرآن کا حصہ اتر جاتا تھا اسی پر عمل کر دیا کرتے تھے اور بعد میں بھی لوگ اتنے ڈرنے والے آئے خواجہ حسن بشری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ گرمی کی موسم میں اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن میں جہنم کا ذکر آ گیا اللہ والا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا آنکھوں سے نکلے آنکھوں کا پانی پتنالے سے نیچے گرنے لگا ایک آدمی نیچے سے گزرا اس کے پٹکے پہ صافے پہ قطرے گر پڑے وہ کہنے لگا کون میرا پٹکا پلیٹ کر دیا آواز آئی معاف کرنا میں حسن بشری کے آنسو کا پانی ہے آنکھوں کا پانی ہے قدردانی کا زمانہ تھا وہ اللہ والا بھی گھر جا کر کہنے لگا اپنی بیٹی کو میری یہ پگڑی میرا یہ پٹکا سنبھال کر رکھنا اسے دھونا مت جب میری موت آئے کفن میں رکھ دینا قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا عرض کروں گا مولا ایک رونے والے کے آسو کے کچرے ٹپکے ہوئے والی پگڑی ساتھ لے کے آیا یہی میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے شاہ عبد العزیز دل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا دلی شہر میں اور کہنے لگا شاہ صاحب ان دو انگلیوں میں کئی دن سے اتنی آگ لگی ہوئی ہے اتنی زبردست آگ لگی ہوئی ہے چین نہیں پڑتا کئی دن ہو گئے ایک سیکنڈ کے لیے نیند نہیں آئی کملا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دم فرمایا پھر پوچھا کہ آرام آیا ان نگر نہیں جی پھر کچھ پڑھ کر دم کیا پھر کچھ آرام آیا اور نظر نہیں جی پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا پھر پوچھا کہ آرام آیا اور نگر نہیں جی اللہ اللہ شاہ صاحب کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو کہ تھوڑا نکل رہا ہے سی انگلیوں میں نکل رہی ہے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے تم مانو یا نہ مانو یہ دونوں انگلیاں جہنم آگ کو سمجھ کر آئی ہیں یہ انگلیاں جہنم کی آگ کی چھوئی ہوئی ہے نوجوان رونے لگا کہنے لگا شاہ صاحب بات تو سچی ہے اس نے کہا کیا ہوا بات یہ ہوئی کہ ابا جان فوت ہو گئے تھے قبر میں میت کو اتارنے میں بھی اترا دلی اشرفیوں کی میرے پاس تھی وہ خبر میں رہ گئی گر گئی اگلے دن یا دوسرے دن میرے یاد آئی بڑا افسوس لگا میں نے سوچا کہ اس میں رونے کی پریشانی کی کیا بات ہے آخر قبر ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی قبر کھود کر اٹھا لاتا ہوں وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قبر کو کھولا تو اشرفیاں اس وقت تو بھری ہوئی تھی میری آنکھوں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ایک ایک ایک ایک کر کے پورے جسم پہ کٹی ہوئی ہے سارے بدن پر ایک ایک اس طرح کر کے لگی ہوئی ہے تمام منہ پہ ناک پہ ہوٹوں پہ چھاتی پہ پیٹ پہ سارے جسم پہ اس طریقے سے ایک ایک لگی ہوئی ہے پھر بھی میرے سے نہیں آ گیا دولت آخر کیسی چیز ہے میں نے سوچا چلو میں اتار لیتا ہوں یہ دو انگلیاں ایک اشرفی کو جو ماتھی پہ لگی ہوئی تھی میں نے لگائی ہوئی تھی اس دن سے لے کر آج تک ان انگلیاں میں چہل نہیں پڑتی برابر آگ لگی ہوئی ہے ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے سم لم یتوبو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریم جلا دینے والا جار تباہ و برباد کر دینے والا جاد جہنم کا جات جس کا قرآن یوں بیان کرتا ہے انا آتدنا لظالمین میں نے سالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے بے گنا لوگوں کو قتل نہ کرو ان کے مال کو آگ نہ لگاؤ ان کے گھروں کو نہ جلاؤ معصوم بچوں کو نہ تڑپاؤ عورتوں کی آبرو ریزی نہ کرو ورنہ یاد رکھو ان ربی کا شدید پھر وکیل نہ بچیں گے افسر نہ بچیں گے پیر فقیر نہ بچیں گے شیخ نہ بچیں گے تمام کے تمام پہ یک عذاب آئے گا ہم کو ہند وثمانية أيام اللہ فرماتے ہیں قوم آج قوم سمو کی اتنی طاقتور قوم تھی میں نے ایسی سخت ہوا چلائی ایک ہفتہ پورا گزر گیا ہوا نہ کھڑی ہوئی تمام کے تمام لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا دم نکل گئے آج بھی اس خدا کی وہ طاقت زندہ ہے وہ قدرت زندہ ہے ہمارے لوگ مر گئے ہم مر جائیں گے بوڑھے ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی اور نہ آئے گی اس نے نافرمانوں کو جب سزا دینے کا پروگرام بنایا کوئی نہیں بچا سکتا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود قوم آگ کی بستیوں سے گزرے سواری تیز فرما دی سواری تیز فرما دی اور سب کو حکم دیا ڈارو توجہ کرنا آج ہم کیا دیکھتے ہیں کی گل ہے کی عرض ہے کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے سرکار آج ہم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان بستیوں کے کنو کا پانی نہ پینا ان کنو کے پانی پینے والے برباد ہو گئے ان قسموں کا ان کنو کا پانی نہ پیو دوڑو بھاگو یہاں سے آج بھی کرو روتے ہوئے نکلو ان بستیوں سے ان کنو کا پانی پینے والے برباد ہو گئے ابو ریرا کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنے روئے اور آج بھی فرما رہے تھے اور اللہ کے سامنے اتنا سر جھکایا کہ جس سواری پہ سوار تھے زین کے قریب آپ کی داڑھی مبارک لگ گئی اتنی آج ہی فرمائی میرے اللہ یا اللہ ظالموں سے بچا یا اللہ ظالموں کی بستیوں سے گزر رہے ہیں اپنے عذاب سے بچا آج ہمارا یہ تصور اور خیال تو بن گیا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہمیں روکنے چوکنے والا کوئی نہیں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایسا وقت آئے گا قرآن سر کے اوپر ہوگا قرآن سامنے ہوگا بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن منہ میں ہوگا لیکن مرتے وقت پھر بھی ایمان کی رسی نہ ملے گی اس لیے کہ اندر صحیح نہ ہوگا نیت بگڑی ہوئی نیت برباد جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی دینی ہوتی ہے فضیل بن ایاز رہی محلہ چشتیا خاندان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں بہت اللہ والے ہیں سارا جہان جانتا ہے ڈاکو تھے ڈاکوؤں کے سردار تھے ایک امیر کی شاہزادی کو اٹھانے کے لیے اطلاع کر دی تیری خوبصورت بچی کو ہم لوگ رات کو اٹھانے آئیں گے اس نے اپنی بچی کو اوپر چبارے میں خانے میں چڑھا دیا حفاظتی انتظامات کیے مگر فضیل بن ایاس کوٹھوں پہ چڑھ کر اوپر اوپر سے اس کے چوبارے تک پہنچ گیا اس کے بالا خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ اللہ والی بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے یہ دروازے سے باہر کھڑا ہو کے سنتا ہے اندر سے آواز آتی ہے الم یا آخا انو گم اللہ پھر پڑتی الم یا انلین آنو الکشا انو بو گم لیکر ترجمہ یہ ہے اور آپ کو چلنے والے اللہ کے قہر سے تو کب ڈرے گا اس بے سے تو کب ڈرے گا اس کے سے تیرے دل میں کب خوف آئے گا اس کی بے نیازی تیرے دل میں کب آئے گی لڑکی کو پکڑنے کے لیے نیچے پورے انتظامات ہیں بن آیات کوٹے پہ کھڑا کھڑا اعلان کرتا ہے لوگوں اپنا کانچا بدل گیا جس نے میرے ساتھ آنا ہے میرے ساتھ آ جائے اور جس نے یہی کام کرنا ہے وہ واپس چلا جائے میں اللہ کا قرآن سن کر میں تو قرآن والا بن گیا ہوں میں تو ایمان والا بن گیا ہوں میرے دل میں اللہ کے قہر سے ڈر آ گیا اللہ کے غزم سے خوف آ گیا مجھے یقین آ گیا یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کی نہیں ہے میں مروں گا ایک نہ ایک دن خبر میں جاؤں گا اس لیے میں نے اللہ کا قرآن سن لیا کسی زمانے کے ڈاکو کافر ایک قرآن کے ایپ سن کر بدل جاتے تھے آج ہم رات دن پڑھتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کے مر رہے ہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے آتی اللہ سے کمال اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا شام کو ہی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن کو موت آئی رات کو موت آئی کسی وقت میں بھی موت آئی ایمان کی رسی نہیں ملے گی کیا مرنا ہے کس کام کا وہ مرنا ہے تم کہو گے جی پھر وہ قرآن بدل گیا ہوگا میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں اللہ پاک جل شان ہوگی قرآن تو کیا بدلے گا اس کا زیر و زبر نہ بدلا اس کا نقطہ نہ بدلا اس کی صورت نہ بدلی اس کے الفاظ نہ بدلے اور جو قرآن پر یقین نہیں کرتے وہ تو ہزاروں بدل گئے مر گئے ہو گئے قرآن زندہ ہے قرآن والا زندہ ہے قیامت قائم ہو سکتی ہے اللہ کا قرآن زندہ رہے گا ہیرا پھیری کرنے والے ہزاروں میں کروڑوں لاکھوں اربوں مر گئے اسی لیے مجذوب بڑی عجیب عجیب بات کرتا ہے کبھی کبھی کہتا ہے کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی نہ معلوم تو بازار میں سودا لینے جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں سفر پہ جاتے ہو کیا معلوم واپس آؤ گے کہ نہیں گھر سے نکل کر باہر گئے ہو کسے معلوم میں واپس آؤ گے یا راستے میں ختم ہو جاؤ گے نہیں جانتا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات آدمی بڑا محل بناتا ہے بہت عظیم شان بنگلہ بناتا ہے اور بڑی دلچسپی سے بناتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکان میں میرے لیے تو ایک رات بھی نصیب میں لکھی ہوئی نہیں کون یقین کرے ان باتوں پہ بس ایک یقین بنا ہوا کہ مرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے چاول پکیں گے قرآن برائے نام پڑھیں گے سارے گنا معاف ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے پرما پل گئی رہا لیا دو کل ادار ستر جگہ سے چمڑا جلے گا ستر جگہ نیا بنے گا وقت بل بھی رہا ہے جل بھی رہا ہے بل بھی رہا ہے جل بھی رہا ہے قرآن کہتا لی عزوق العذاب تاکہ آزاد سکھایا جائے تاکہ عذاب آزاد دیا جائے اور جن کا اس اللہ کے قرآن سے یقین تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جن کو لوگ عمر ثانی کہتے ہیں اس کی بیوی فاطمہ بن کے عبد الملک کہتی ہے کہ میں نے نمازی بڑے دیکھے حاجی بڑے دیکھے عبادت گزار بڑے دیکھے تحجت گزار ملتے ملیں گے اللہ اللہ کرنے والے مل جائیں گے قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے لیکن بادشاہ کی بیٹی عمر بن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہے میں نے عمر بن عبد العزیز سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر رونے والا نہیں دیکھا رونے والا نہیں دیکھا میں نے عمر بن عبد اللہ سے بڑھ کے رویا کرتا تھا اور ایک بات کہی ہے فاطمہ بن کے عبد الملک نے شہزادی نے ایک بات کہی ہے عمر بن عبد العزیز کی بیگم نے بیوی نے ایک بات کہی ہے تم تو یقین نہیں کرو گے نا کیونکہ تم نے تو اللہ والوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا ہے صحابہ کرام کو بھی اپنے جیسے مانتے ہو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے جس دن سے بادشاہ لوگوں نے زبردستی بنایا تھا مرتے دم تک جتنے سال گزرے غسل جنابت واجب نہیں ہوا کہنے لگی اتنا اللہ سے ڈرا کرتا تھا میں اس کی خوبصورت بیوی تھی شہزادی تھی پاس رہتی تھی بادشاہ بننے کے بعد میں جانے تک میرے جسم کو انگلی کبھی نہیں لگائی آج کبھی نہیں لگایا مجھے مجھ سے پیار کبھی نہیں کیا ہر وقت اللہ کے ڈر سے رویا کرتا تھا بس ایسے بادشاہ لوگ تھے عمر بن عبد العزیز ایسا جوان تھا ہر وقت روتا تھا اللہ کے قہر سے آخری وقت بیمار ہے یہی بیوی اپنے بچوں کو لے کر آ گئی بارہ تیرہ بیٹے تھے کہنے لگی ان بچوں کے لیے کیا انتظام کیا ان کا کیا بنایا اس نے کہا میں ان کا کیا بناؤں نماز ان کو میں نے سکھا دی قرآن ان کو میں نے سکھا دیا اور اگر تو یہ چاہے کہ میں سرکاری خزانہ لوٹ کر ان کو دے کے قبر میں جاؤں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں بلکہ عمر بن عبد العزیز نے بادشاہ بنتے ہی زبردستی بنایا اپنی بیگم سے کہا کہ یہ جتنا تیرا یہ بتا تو میرے پاس رہنا پسند کرتی ہے یا طلاق لینا پسند کرتی ہے اس نے کہا واہ واہ اچھا بات اچھا بنا تو پہلے میں مجھے طلاق ہو رہی ہے ہمارے گھر میں اچھی بات ساتھ آئی میں بادشاہ کی بیٹی ہوں بادشاہ کی گھر والی میرے لیے طلاق کا نام آ گیا اس نے کہا ہاں ہاں ایک طریقہ میرے پاس رہنے کا یہ جتنے زیورات یہ جتنا جہیز یہ جتنی دولت ہیرے جواہرات تیرے باپ نے تجھے دے رکھے ہیں نا ان تمام کو اٹھا کر سر سے پاؤں تک سارا زیور اٹھا کر بیت المال میں داخل کر کے آ تو تم میری ہے اور اگر یہ رکھتی ہے تو میں تیرا نہیں تو میری نہیں سارا زیور اتروا کر عمر بن عبد العزیز نے بیت المال میں داخل کر دیا ننگا کر دیا اپنی بیوی فاطمہ بن کے عبد المالک کو اتنا اللہ والا آدمی ساری زندگی میں کبھی بھی خلاف شرات نے حکومت میں کوئی کام نہیں ہونے دیا یوں لکھا تاریخ والوں نے عمر بن عبد العزیز کی جتنے دنوں حکومت چلی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ کسی نے دودھ میں پانی کا قطرہ بھی ملایا ہو جتنا دنوں عمر بن عبد العزیز کی حکومت چلی یہاں تو کہتے سو روپے سائیکل دہی جاؤ بالکل بلکہ ملا کر نہیں پیور پانی لاؤ ہمیں تھوڑا تھوڑا سور کھلاتے جاؤ پورا پانی بناؤ پانی پہنچاؤ یہ ایمان لے کر مریں گے یہ امن سے مریں گے ان کو جنازے نصیب ہوں گے میں کہتا ہوں ایسی قوم کو کفن نصیب ہونا مشکل ہے ایسے لوگ جو اتنے غدار ہوں قوم کے ساتھ اتنی بدماشی کرتے ہوں میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کفن نہیں ملا کرتا چھ اکثر میں یہاں پر شراب آیا تھا بہت بڑا آخری بات سن لو بات یاد آ گئی ادھر شیر شاہ کی طرف بہت پانی تھا بہت پانی تھا درختوں پہ لوگ لٹکے ہوئے تھے ایک آدمی منو آٹے کی روٹیاں پکا کر کشتی میں بیٹھ کر درختوں والوں کے پاس گیا پانچ روپیہ روٹی بیچی اس زمانے میں پانچ روپیہ روٹی بیچی اور دو دو دن کے لٹکے ہوئے درختوں پہ بھوکوں نوچوں کا تھیلا کر لیا بڑا خوش ہوا کل کو پھر لے کر آؤں گا کل کو دو من کی پکا کے لاؤں گا کھیلا چھوٹا ہے کل کو نوٹوں کے لیے بوری ساتھ لے کر آؤں گا کشتی واپس ہونے لگی اسی پانی میں سے ایک سانپ نکلا کشتی میں آیا اور ڈک جو مارا ایک سیکنڈ نہیں لگا وہی مر گیا نوٹوں کے تھھیلے کا وارث کوئی نہ بنا تو یہ جو بدتمیزی ہے یہ جو خطر خود نشانہ ہے یہ ایسے مال کا وارث کوئی نہیں بنا کرتا ہمارے یہاں پانی پت میں جب انقلاب آیا غدر مچا چاندی کے روپیوں کا ایک کٹا ایک آدمی لے کے چلا سامنے سے آنے والے نے اس کو مار دیا اور وہی وہ ہوا چاندی کے روپیوں کا دوسرا آدمی لے کے چلا پھر دوسرے نے اس کو مار دیا وہ اٹھا کے لے کے چلا یوں بتا رہا تھا ایک آدمی کہ یہ بات چلتی چلتی سات آدمی قتل ہو گئے اور کچا یوں ہی پڑا تھا کون تمہیں سمجھا سکتا ہے کہ یہ دنیا تو کسی کی بھی نہ بنی اللہ تبارک کو تعالیٰ کے قہر سے ڈرو اس کے قدم سے خوف کھا جاؤ سوتے جاگتے معافی مانگو سارے ملک کے لیے رو رو کے دعائیں مانگو اللہ پاک اس ملک کو اگر نہ بچائے گا خدا کی قسم تمہاری بیٹیاں میری بیٹیاں کافروں کے سپرد ہو جائیں گی تمہاری دھیے کافروں کے ہاتھ آ جائیں گی تم کس خیال میں رہتے ہو یہ دریا تمہاری نہیں ہوں گی پھر کافروں کے ہاتھ آئیں گی کھاؤ ان پر نہ بدماشی کرو اصا سے بھی کہتا ہوں عوام سے بھی کہتا ہوں حکام سے بھی کہتا ہوں زیادہ مجرم گار یہ حکومت والے ہیں انہیں حکومت چاہیے سارا ملک برباد ہو جائے انہیں کیا یہ بڑے بڑے اسمبلیوں کے ممبر پتہ نہیں انہوں نے اپنے کل خامی بھی کی ہے کہ نہیں یہ یوں ہی پڑے ہیں خراب چلائی بدماشی کئی سال تک اگر تم ممبر نہیں رہے وزیر نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے کوئی نہیں رہے گا ملک کی خیر مت